آپ دینی کروا کیونکہ مجھ سے حضرت مانگنا کبھی صاحب کرتا تو ہم نے جب جہاں کے لیے وقت کا فرمایا بات بتائی گئی یہاں پہ کچھ بچے ہیں جن نے حفظ کیا ہے اور کچھ بچیاں ہیں جن نے قرآن کریم حفظ مکمل فرمایا ہے یہ آج جلسہ ان کے اعزاز میں بھی ہے اور مختلف کے علاوہ تنظیم کے ساتھ جو اور بھی درد سے جو قرآن کی اختتام بھی ہے گویا ہماری آج کی تقریب کی تین بنیادوں پر ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے وہ شروع کریں گے جس کی آج کل شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم پوری دنیا میں جس قدر دین کی بات کرتے ہیں تو دھیانت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اہل حق جو ہیں ان کے عقائد اور نظریات اور مسائل پر حق ہیں میں قدر یہ نہیں کہہ رہا سلام ہے سلام میرا تعلق ہے میں انہیں آج حق سمجھتا ہوں آج سے کہتا ہوں حق قلم سے لکھتا ہوں اور اس وقت نہ ڈرتا ہوں میں جھجک محسوس کرتا ہوں میری بات اس لیے عرض کرتا ہوں ہم نے بات چیزوں پر بلا وجہ کے لگا لیا ہے بلا وجہ بات شروع کر دی ہے نے کاغذ سے منہ موڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جس وقت جس مضمون کی زیادہ ضرورت ہو اس مضمون کو بڑی دلیل کی طاقت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ جن کا آپ کا تعلق ہے یہ حضرات معمولی نہیں ہے حضرات کی خدمات کیا ہیں ہمارے سامنے آنی چاہیے میں نے آپ کی خدمت میں جو بات سمجھانی اور سوچے میں یہ کروا دیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن عظمت والا ہے اور عظمت قرآن کی گفتگو کا ایک طریقہ یہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے پڑھانے والے کو یہ ملتا ہے جس جگہ پہ پڑھا جائے اس کی قیمت یہ ہے جو کے ساتھ تعاون کرے ان کو یہ ملتا ہے قرآن کریم کی غلط یہ ہے قرآن کریم کی وساحت یہ ہے قرآن کریم کا چیلنج یہ ہے قرآن کریم میں مضامین یہ ہے قرآن کریم میں بات کی ہے یہ قرآن کی عظمت کے ذرائع اپنی جگہ پر مسلم ہیں لیکن میں ان کی استباد کرتا ہوں قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے قرآن بے وفا بے وفائی نہیں کرتا جو قرآن سے جڑتا ہے قرآن کو اس سے کیسے تعلق کو نبھاتا ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں قرآن عظمت والا ہے قرآن با وفا ہے قرآن جتنی بڑی کتاب ہے کتنے قرآن کے مخالف ہے جس قدر قرآن عظمت والا ہے اسی قدر قرآن کے مخالف دنیا میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پوری کائنات میں شخصیات کے سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد پیغمبر کی ذات ہے وہ ذات جتنی بڑی ہے اس کی کسی قدر مخالفت ہے کسی بندے کی مخالفت کا جانا ہونا اس کے چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی مخالفین کا بڑھ جانا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے ہمارے پیغمبر جتنے بڑے ہیں ان کی کسی قدر مخالفت ہے لیکن خوش قسمت وہ ہے کہ نبوت کو دفاع کی حاجت نہیں ہم پھر بھی دفاع کرتے ہیں اور بیگمبر کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارے پیغمبر کا نام یہ نام محمد ہے اللہ نے ہمارے نبی کو محمد کا نام کیوں دیا ہے ساری ہم چھوڑے میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہو اس کے مخالف کتنے بڑے ہیں میرے اللہ کے علم میں تھا میرا محمد میں نے بڑا بنایا اس کی مخالفت بھی ہوگی اور جب کوئی مخالفت کرے تو کبھی استعمال قلم کرتا ہے کبھی استعمال زبان کرتا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا اس لیے حضرت پیغمبر کی مخالفت ہوگی کبھی اس کے خلاف قلم چلے گا کبھی اس کے خلاف زبان چلے گی اور بعض لوگ میرے محمد کا دفاع کریں گے دفاع کرنے والوں کا دن نہ بنے ہم نے دفاع کر کے حضرت محمد سے احسان کیا ہے میرے محمد تو تمہارے کی حاجت نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے محمد خود کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے جو پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھ کے منع کرے گا پھر محمد کے خلاف لکھے گا جو نبی کے خلاف بولے گا پہلے محمد کہہ کے منع کرے گا پھر پیغمبر کے خلاف بولے گا جب نبی کے خلاف بولے تو کہیں گے بے حیات کرنے کا محمد بھی کہتا ہے ان کے خلاف کی ہے جب غلط محمد کے خلاف لکھے گا غلط چہرے کا کچھ حیا کر لیتا محمد بھی کہتا ہے ان کے خلاف لکھتا بھی ہے خدا نے پیغمبر کو نام محمد دے کے ان کے نام میں دفاع رکھ دیا ہے ان کے لیے دفاع کی حاجت انہیں نہیں ہمیں کے کی حاجت پورے نہیں ہے بلکہ ہمیں ہے ان کا تو نام ہی ایسا ہے کہ اس نام دفاع دفاع موجود ہے ہے بعد میں پہلے ہمارے پیغمبر بڑے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے ہماری آخرت کا مسئلہ ہے بات توجہ سے سمجھنا طرح قرآن بڑی کتاب ہے جب کتاب عظمت والی ہو لوگ اس کے خلاف بولتے بھی ہیں ایک طرف قرآن نے خود استعمال کیا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے حجت ہونے پہ دیے ہیں قرآن نے جائز سے کام لیا ہے اور مجھے تعجب اس بات سے ہوتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور چیلنج کو خلاف شریعت بھی کرتے ہیں کہ تم چیلنج کیوں دیتے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خلاف کیسے ہے میں بھی بات آپ کی خدمت سے پیش کرتا ہوں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس اللہ کی کتاب ہونے پہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے ہم دلیل میں ایک بات کو دنیا میں چیزیں دو قسم کی ہیں چیزیں وہ ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف کہ یہ اللہ نے بنائی ہے اور دنیا میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ انسان نے بنائی ہے ان دونوں میں فرق آپ کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرا سر کس نے بنایا آپ سب کہیں گے خدا نے بنایا اگر میں پوچھوں کہ میری پگڑی کس نے بنائی کوئی بھی کہے گا خدا نے بنائی یہ کہے گا فلاں دل نے بنائی اگر میں پوچھوں یہ ہاتھ کس نے بنایا سب کہیں گے خدا نے بنایا میں پوچھوں کہ ہاتھ کی گھڑی کس نے بنائی آپ خدا کا نام نے آپ کہیں گے خدا کمپنی نے بنائی یہ دونوں میں فرق آپ نے کیسے کیا ہے سر خدا نے بنایا کمپنی خدا فیکٹری نے بنائی آپ خدا نے بنایا اور یہ گھڑی خدا کمپنی نے بنائی یہ فرق کس بنیاد سے کرتے ہیں یہ دنیا میں اپنی ضابطہ ہے کہ جس جیسا دنیا میں لوگ بہت بنا سکیں یہ شریر انسان نے بنایا اور جس جیسی کوئی نہ بنا سکے یہ دلیل خدا نے بنایا یہ میرے سر جیسا ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے سب نہیں بنا سکتے یہ دلیل ہے خدا نے بنایا ہے میری پگڑی جیسی کروڑوں پگڑیاں بن سکتی ہیں یہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے میرے ہاتھ جیسا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں ہاتھ نہیں بنا سکتے لیکن میری گھڑی جیسی کروڑوں گھڑیاں بن سکتی ہیں یہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے جب یہ رابطہ جواب قبول کرتا ہے تو پھر ہم کہتے صورت میں مصری ایک صورت لے آؤ اگر نہیں بنا سکتے تو اگر مانو خدا نے بنایا ہے قرآن اللہ کی کتاب اس میں دلیل یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب انسان نہیں بنا سکتا اگر بنا سکتا تو پھر کتاب انسان کی ہے اگر نہیں بنا سکتے تو پھر دلیل کی کتاب اللہ کی ہے خدا نے چیلنج دیا ہے آپ کہتے ہیں چیلنج دینا فی الحال قرآن پڑھتے بھی ہیں ہے ہے میری سمجھ سے باہر ہے قرآن پڑھنے والا بندہ یہ بات ہاں آپ کیا دیں میں چیلنج نہیں دے سکتا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ نہ دیں آپ کو کس کہا کہ آپ دیں کون کہتے آپ دیں دینے والے کو تو خلاف قرآن نہ کہیں نا میری بات سمجھ آ رہی اب آپ لوگ کتنے بیٹھے ہیں آپ ایسے مجاہد کتنے دو چار اس کا مانا جہاد کے انکار کر دیں بھائی آپ نہیں کر سکتے نہ کرو میں نہیں کر سکتا نہ کرو انسان تو نہ کریں نا آپ میں سے قرآن کے حافظ کتنے اگر نہیں کر سکتے تو حافظ ہونے کا انکار کر دیں آپ چلا کے تاریخ نہیں بن سکتے تباشرہ کا انکار کر دیں مفتی نہیں بن سکتے جس کا انکار کر دیں جو کام نہیں کر سکتے انکار نہ کریں اس کو مانیں یہ ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا اور ہر بندے کو ہم ہر کام کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتے میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا قرآن کا عظمت کیا ہے قرآن با وفا ہے جب ہم میں بات شروع کرنے لگا مختصم ہی کے بعد میں یاد کرتا ہوں قرآن با وفا ہے جب اعتراض قرآن پہ ہے جس بند والوں نے کیا ہے جب اعتراض جو بند والوں پہ آیا جس خدا کے قرآن نے کیا میں دیوبند سے نہیں پیچھے ہٹتا میں کمر سے کہتا ہوں میں دیوبندی جو بات میں کراچی کہتا ہوں یہی بات سرگودا کہتا ہوں یہی بات خیبر پختونخوا کہتا ہوں یہی بات بلوچستان کہتا ہوں یہی بات ملک میں کہتا ہوں یہی بات ملک سے باہر کہتا ہوں تو مجھے دیوبندی ہونے پر فخر تو میں نہیں ہے فخر تم سب سے بہت میں تمہیں تو مجبور نہیں کرتا میں اپنی بات کہتا ہوں مجھے فخر یہ بھی بات یہ ہے میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے مولانا کہتے ہیں کہ تلیل ان کے خلاف کی ہے ان کے خلاف نہیں ہے مجھے فخر ہے مجھے میں آپ کے مسجد میں تلیل کروں اپنی پگڑی کے سفید ہونے پر آپ دس بندے کہتے ہیں کہ رات مولانا صاحب ننگے سر کے خلاف تبدیلی شروع کر دی میں جلائیں تو اپنی داڑھی پر تم کوئی خلاف تقریب شروع کر دی ہے تمہارے خلاف تقریب ہے میں تو اپنی اپنی پبلک میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں تمہارے خلاف میں نے کب تقریب کی ہے ہاں، آپ کو اپنے خلاف نہ سمجھا کرو گئی جلد تھوڑا سا بڑا رکھا کرو کراچی بڑا شہر ہے بڑے لوگوں کو بڑا دل ہونا چاہیے ہم چھوٹے سے دیہات میں ہیں ہمارا چھوٹا دل ہونا چاہیے یہ بات میں تمہیں نہ سمجھاؤں تو مجھے سمجھاؤ میری گزارش سمجھ آ رہی کیا ہے جب اعتراض قرآن پہ ہے دفا بولو شفا جو بند بالو نے کیا ہے اور جب اعتراض جو بند بالو پر ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے قرآن کے اعتراض کیسے ہے اعتراض لوگوں نے بہت کیے ہیں میں ایک دو شروع کرتا ہوں قرآن کریم میں ہے عیا کا بیا بو دو اس کا معنی ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے حسینیہ و پور رائل کی تبلیغی شاخ ہے میں وہاں بیان کے لیے گیا مولانا سلیم وہاں کے شیخ العدیز ہے مجھے نے فرمایا کہ ہمارے کچھ طلباء جو حفشہ سے آئے اور تبلیغ فضائل اعمال کی محنت سے آئے کے لڑکے جامع ابو بکر کراچی آئے ہمارے لڑکوں سے ملنا شروع کیا فضائل اعمال پر اعتراضات کیے اب ہمارے بچے جو ہماری محنت سے آئے وہ فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے میں نے ان کو بلائے میں سمجھاتا ہوں ایک دو چار طالب علم کمرے میں آئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فضائل امال کی تاریخ میں کیوں نہیں بیٹھتے ہم نے کہا جی کچھ فضائل کے اعتراض تھے ہم نے ان سے مانگے ان میں جواب نہیں دیا ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا جواب دیں گے ہمیں کریں گے ہم سب بیٹھیں گے میں نے کہا بیٹا تمہیں اعتراض فضائل امال اعمال میں تھے تمہیں جواب نہیں ملا تم نے فضائل اعمال کو چھوڑ دیا اگر تو یہ قرآن میں کرے اور تمہیں جواب نہ ملے تو پھر قرآن بھی چھوڑ دو گے اس نے کہا کہ جی، ایسے اطراض ہیں کہ جن کا جواب نہ ملے میرے کا جواب تمہیں نہیں ملے گا جواب تو ہے فضائل ایمان پہ اعتراض تم نے کیے جواب تو ہے تمہیں نہیں ملے گا قرآن پر اعتراض اگر کوئی کرے اور تمہیں جواب نہ ملے تو پھر قرآن چھوڑ دو گے وہی کوئی اعتراض میں نے کہا میں دو چار پیش کر دیتا ہوں کہ یعنی نمبر ایک کریم میں ہے عیا کا نام بیا کا بولو ایک بندہ اعتراض کرتا ہے یا کا نام بدو بیا کا تعین یہ سورت الفاتحہ کی آیت ہے اور سورت الفاتحہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام کیوں نہیں ہے میری دلیل یہ ہے سورت الفاتحہ میں آئے یا کرنا بولو جس کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں بہی یا غلط جس کا معنی ہم خود ہی سے مدد مانگتے ہیں اب سوال کرنے والا یہ بات پوچھتا ہے بتاؤ یا کرنا بولو بہی یا غلط تعین یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں آپ بتاؤ بتاؤ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں اللہ کا کلام ہے تو کا جب اللہ بولیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا گنا اللہ کا کلام ہے تو ترجمہ کیا ہوگا بولو اللہ کہہ ہے نا میں تیری عبادت کرتا ہوں تبھی اللہ کا کلام ہوگا اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ کا کلام نہیں ہوگا اگر اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے معبود نہ رہا عادت بن گیا کلام سچا ہے اور اگر عبادت نہیں کرتا تو کلام سچا نہیں ہے اب آپ کلام اللہ کہو گے تو مارے گے نہ کہو گے تو بس گے میں کا جواب میرے دے آپ کریم ہے کرنا تعین ہے نیا سے مدد مانگتے ہیں یہ نیا تعین اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے یا مدد نہیں مانگتا تو اللہ کا کلام کہتے اگر اس کو سچا مان لے کا کو تو پھر اللہ مدد مانگنے والا ہے مدد کرنے والا نہیں ہے اور اگر کلام سچا نہیں ہے تو پھر کلام خدا نہیں ہے کلام خدا تو کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا میں نے کہا بیٹا تو بتا دے اس کا جواب کیا ہے مجھے نہیں آتا میں نے کہا پھر مان لے الفاتحہ خدا کا کلام نہیں ہے جیسا ہی کلام خدا تو ہے میں نے کہا اعتراض کا جواب دے داجی مجھے جواب نہیں آتا کا میں نے کہا نہیں آتا پھر کیا کرے گا کہتے ہیں کسی سے پوچھ لو گا میں نے کہا بظاہر مال کو اعتراض تھا تجھے جواب نہیں آیا تو پوچھ لے گا کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا ہے میں نے کہا یہ بظاہر وادے ہیں یہ دلائل وادے ہیں ہی نہیں بظاہر ان سے لے دلائل ہم سے جن کا کام فضائل تھا ان سے دلائل مانگنا یہ باقی میں جا ہے فضائل ان کے دل میں دلائل اور میں بیٹھوں آپ مجھے فجر تک مجھے دو ہمارے تبلیغ پر اعتراض کرو ہمارے کام کا کرو دیوبند کی طرز تعریف پہ کرو دیوبند کی سیاست پہ کرو دیوبند کے جہاد پہ کرو میں کھلا افسر تمہیں دیتا ہوں فضل تک تم سوال کرتے رہو میں دیکھتا ہوں تمہاری چٹیں رکتی ہیں یا میرے ذرائع پر آپ محنت کرو میں سمجھتا ہوں میرے ان جملوں کو بات کرا کے میں سنی تو مہینہ یہ تو میں نہیں نہیں یہ تو فیور کی بات ہے یہ تو بڑا کی بات ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میں ان باتوں سے پرواہ نہیں کرتا میں اپنی قوم کا مراد بلند کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھول جاؤ تمہارے پاس دلائل نہیں دلائل ہے تم سنتے ہو دلائل ہے تم اپنا مراد ذرا بڑا رکھو نا آپ بجلٹ سے کیوں ہو بجل سے کیوں ہو پیچھے کیوں اٹھتے ہو اللہ ہم سب کو تبھی تک آپ منوائے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کیونکہ مولانا مجھے امیر عمر صاحب فرما رہے تھے ہماری مجلس میں کچھ علماء بھی ہیں میں علماء سے عرض کرتا ہوں ہم نے ہمیشہ اسٹیج پہ کہا آبائی یا المجامع ہو میں میں میں میں کہتا ہوں کے یہ یہ یہ بھی بھی بھی بھی کہو کہو یقول یقول یقول کانا کانا آنا مولوی سمجھتے ہیں نا مولانا قاسم نروتوی میرے باپ دادا حکیم الامت میرے والد حمدنی میرے والد روحانی ہمارے باپ ہیں میں نے مانا ہمارے بڑے ہیں الفتہ میں یقول کان کروانا بھی بھائی پہلے ہم سے بات کرو پھر حضرت خانوی کو اعتراض کرنا پہلے ہم سے بات کرو پھر مولانا نروزی کو اعتراض کرنا پہلے ہم سے بات کرو پھر مدری کے خلاف بولنا پہلے ہم سے بات کرو پھر کشمیری کے بات کرنا پہلے ہم سے بات کرو پھر ہند کے خلاف بولنا ہم ہیں نا تم اتنے اوپر دور جانے کی ضرورت کیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے مجھے ایک چھوٹی سی لطیفہ تو نہیں بڑے لوگ سناتے ہیں میں چھوٹوں میں ایک لطیفی سناتا ہوں میں دبئی گیا میرا ایک مریض ہے پولیس ملازم تھا مجھے کہتے مولانا صاحب میری بچی ہے تین سال کی عمر کی ہے اور گھر بیٹھی تھی تو رہی ہے ہم ہیں نا ہم ہیں نا میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہم ہے نا یہ کہہ رہی ہے تو میری کہتی ہے ابو کہہ دیا ابو موبائل کھول چھوٹی تھی نا انہوں نے کھولا تو میرا اس نے بیان جب بیان آیا نا اس نے کہا یہ دیکھو میں نے کہا نا بھائی اعتراض ہم ہیں نا اس بچے نے یاد کیا ہم ہیں نا میں نے کہا چلو کوئی بات اس کو بھی یاد ہوئی نا آدمی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو اب ذرا توجہ رکھیں ایا کا نام بدو و ایا کا نسائن اعتراض کیا تھا ایا کا نام بدو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ایا کا نسائن یہ اللہ کا کلام دلیل کیا ہے اگر یہ کلام اللہ کا ہے اللہ عبادت کرتے ہیں کلام سچا ہوا لیکن معبود نہیں عابد بنے اگر آپ کہتے عبادت نہیں کرتے کلام سچا نہیں ہے اور جب سچا نہیں کلام خدا نہیں ہے اگر کلام اللہ ہے آپ کہو اگر اللہ مدد مانگتے ہیں کلام سچا ہے لیکن خدا نہ ہوئے خدا مدد مانگتا نہیں مدد کرتا ہے اگر کلام سچا نہیں ہے تو کلام خدا نہ ہوا میں نے کہا ترال قرآن پر ہے جواب کے اوپر والوں نے دیا ہے ایک ہینڈ ماسٹر ایک اسکول میں بچہ آتا ہے ہینڈ ماسٹر بچے کو سکھاتا ہے بیٹا درخواست لکھو کبھی حکمت جناب ہینڈ ماسٹر کا اگر تمہیں چھٹی چاہیے درخواست یوں لکھنا کبھی حکمت جناب ہینڈ ماسٹر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزارش ہے کہ بندہ کے چچا کی شادی ہے تین یوم کی رخصتی رخصت عنایت فرمائے پھر بھی عبد الرحمان میں نے جب درخواست کس نے لکھی لکھی ہے جالی ہے ماسٹر نے لکھی ہے ہم کہیں گے یہ سرکار سچی ہے یا جھوٹی ہے کیا مطلب اگر ٹوگیدر سچی ہے تو کہتے ہیں بخمت جناب ہیڈ ماسٹر یہ ہیڈ ماسٹر جس ہیڈ ماسٹر کو بخمت جناب کہہ رہا ہے اگر ہیڈ ماسٹر کی درخواست ہے اس کے کون سے چچا کا نکاح ہے یہ کون سا افسرمان ہیڈ ماسٹر کا نکاح ہیڈ ماسٹر کا نام ہے تو یہ بتائیں ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے کیا جی لکھی ہے میں نے کہہ لکھی ہیڈ ماسٹر نے ایک گھر چچے کی شادی شادی نہیں ہے یہ کیوں کہتے ہیں میرے چچا کی شادی ہے اس کا نام تو عبد الرحمان نہیں ہے یہ کیوں کہتے ہیں بجلی عبد الرحمان ہے اب بات اچھی طرح سمجھنا یہ درخواست ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن یہ دراز تب ہوگا جب ہیڈ ماسٹر درخواست لکھتا اور اپنے لیے لکھتا یہ مجھے چھٹی چاہیے درخواست ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں لکھی چھوٹے بچے کو سکھانے کے لیے لکھی ہے بیٹا جب چھٹی چاہیے درخواست یوں لکھنا کا نام تو کلام خدا ہے لیکن یہ کلام تب ہوتا جب یہ کلام خدا خدا کے لیے ہوتا یہ کلام خدا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے یہ بندے کے لیے ہے اللہ بتا رہے ہیں جب میری عبادت کرے تو عیا کرنا خود ہو گئے گا جب مجھ سے مدد مانگے عیا کرنا سکین ہو گئے گا تو کلام خدا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ کلام خدا بندہ خدا کے لیے کا اعتراض قرآن پر ہے پھر دکھا دیوبند والے کرتے ہیں ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کسی فاتحہ پہ بات کرتے ہیں میں فاتحہ پہ بولتا جاؤں گا میں بلا مبارکہ بھی رہتا ہوں یہ بچر تک میں فاتحہ پہ پورے آرام سے بول سکتا ہوں جس میں مجھے اس مچھر کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہارے نعرے کی حاجت بھی نہیں ہے تمہاری ذات کی حاجت بھی نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے میں دلائل دوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا آپ توجہ رکھنا ایک شخص یہ بات کہتا ہے اور یہ فاتحہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہے ذرا اس کی دلیل سننا اب بات کہاں سے چلی ذرا اس کا پس منظر کے ذہن میں رکھ لیں ہم بے حمد اللہ تعالیٰ احناف ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہے ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز نبی والی ہے ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز مقبول ہے ہمیں کوئی جھجک اس کی حرکت نہیں ہے اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا امام فاتحہ اور ایک سو تیرہ سوکھ سے پڑھتا ہے اور اپنے امام کے پیچھے ایک سو چودہ سورتوں میں سے کوئی سورج بھی نہیں پڑتے میں بس بندر بتانے لگا اب ایک بندہ ہمیں یہ پوچھتا ہے بھائی تم امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہم نے کہا یہ سر غلط ہے ہم سے پوچھو امام کے پیچھے قرآن کیوں نہیں پڑھتے میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا فاتحہ خلف امام اور سر کے سر فاتحہ یہ قرآن غلط ہے اصل قرآن یہ ہے کہ امام کے پیچھے کرا کرنی چاہیے یا امام کے پیچھے کرا نہیں کرنی کرنی چاہیے ہمیں قرمان غلط دیا گیا غلط قرمان دے کے الجھا دیا گیا جیسے ابھی تراوی آنے والی ہے ان دنوں میں تمہارے پر قریبی پرپا ہوگا یہ تراوی آٹھ پڑھنی ہے یا تراوی بیس پڑھنی ہے یہ یقین فرما لے میں مسجد میں بیٹھ ہوں آپ صرف لکھ لیں بتا کسی سے فون کر کے پوچھ لیں ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے اصل اختلاف یہ ہے رمضان میں تراوی ہے یا تراوی نہیں عنوان بنایا گیا آٹھ ہے یا بیس ہے جو تراوی بھی مانتا ہے وہ بیس مانتا ہے جو نہیں مانتا وہ آج کہتا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پورے سال میں آٹھ رکعت نفل ہیں جب گیارہ ماہ پڑھو تو نام تحجد ہے جب رمضان میں پڑھو تو نام تراوی ہے وہ تراوی مانتا ہی نہیں ہے ہم تحجد الگ مانتے ہیں تراوی الگ مانتے ہیں اصل بحث یہ ہے رمضان میں تراوی ہے یا تراوی نہیں اور کوئی جا کیا دیا بیس ہے یا آٹھ ہے اور پھر ہمارے لوگ کہہ سکتے ہیں چلو جس نے آپ حدیث پڑی ہے اس کے پاس بھی تو حدیث ہے نا کوئی حدیث تو اس کے پاس نہیں ہے ہم نے کہا جھگڑا آٹھ اور بیس کا ہے ہی نہیں جھگڑا تو تراوی ادب تراوی کا ہے جو تراوی مانتا ہے وہ ریت مانتا ہے جو نہیں مانتا وہ ہاتھ کہتا ہے تحجد کا نام تراوی رکھ کے وہ تمہیں تراوی سے دور کر رہا ہے ہم کہتے ہیں تحجد الگ عبادت ہے تراوی الگ عبادت ہے میں انشاءاللہ پہلے ہمارا تقبہ میں بیان ہوگا میں زرالی پر نقلی دلائل پیش کروں گا ہم بیچ کیوں پڑھتے ہیں اگلی دلائل کیا ہے نقلی کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اگلی دلائل کیا ہے کہ زرالی بیچ ہونی چاہیے اس سے کم کی گنجائش کوئی نہیں ہے میں سمجھا لگا بھائی ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے بھائی دلیل کیا ہے ہم نے دلیل پیش کی اضافہ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه یہ آیت قرآن کے بارے میں نماز کے بارے میں ہے اب کہ جب امام قرآن پڑھے تو تمہیں سننا چاہیے اور چپ رہنا چاہیے فجر مغرب کی شام میں امام کی آواز آتی ہے لہذا سننا چاہیے زور و اثر کی نماز میں امام کی آواز نہیں آتی تم سن نہیں سکتے تمہیں خاموش حتی رہنا چاہیے نمازیں دو قسم کی ہیں آئے میں حکم بھی دو قسم کے ہیں جب فجر مغرب کی شام کی نماز ہو حکم استعمال اور جب زور و اثر کی نماز آواز ہو حکم ان سے دو آواز آئے تو سنو نہ آواز آئے تو تفسیر ہو یہ کہاں لکھا ہے تفصیل مدارک میں لکھا ہے میں حوالے سے پیش کرتا ہوں میری طرح سے نقل نہ کر دینا اب امام قرآن پڑھے تو تم امام کے پیچھے نہ قرآن پڑھنا سننا اور تم نے چپ رہنا ہے اب ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ دلیل آپ کی نہیں ہے یہ دلیل تو ہماری ہے الٹا جو کو دوڑا گزار ہے آپ کو تعجب ہوگا یہ دلیل تمہاری نہیں ہے یہ دلیل ہماری ہے بھائی تمہاری دلیل کیوں ہے کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو جب امام قرآن پڑھتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں بھائی جب امام خارجہ پڑھتا ہے تم تو پڑھتے ہو کہا جی وہ قرآن نہیں ہے وہ تو ام القرآن ہے تو جو رکھنا وہ قرآن نہیں ہے بلکہ ام القرآن ہے قرآن نے کہا جب قرآن پڑھے تو سنو الحمد لے کر بل تک یہ ام القرآن ہے امام پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں اور جب امام سے قرآن شروع کرتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں تو فاتحہ قرآن نہیں ہے بلکہ فاتحہ ام قرآن ہے تو یہ دلیل تو ہماری ہے تو ہماری ہماری ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم انسان ہیں یا ابو انسان ہیں حضرت حضرت انسان ہے یا امر انسان ہے حضرت پیغمبر یہ بشر ہے یا سید البشر ہے کیا مانا میں نے کہا آدم ابو انسان ہے کہا جی ہاں میں نے کہا انسان تو نہیں ہے کہا جی کیوں نہیں ہے انسان ہے تبھی ابو انسان ہے میں نے کہا امو حبا یہ امر انسان ہے انسان تو نہیں ہے نا کہا جی انسان ہے تبھی تو امر انسان ہے میں نے کہا اللہ کے نبی یہ سید البشر ہے بشر تو نہیں ہے نا گالی بشر ہے سید البشر ہے میں نے کہا جس طرح حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابل انسان ہے ابا پہلے انسان ہے پھر ممبل انسان ہے حضور پہلے بشر ہے پھر سید البشر ہے فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ممکن ہے یہ قرآن نہ ہو ام قرآن ہو ہی نہیں سکتی جو جنس ماں کی ہے وہی جنس اولاد کی ہے جنس تھوڑی بدلا کرتی ہے پہلے قرآن مانو گے تو پھر ام قرآن مانو گے جنس بدلتی نہیں ہے اس لیے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ میری بات توجہ سمجھنا اللہ کے نبی توجہ رکھنا اللہ کے نبی یہ انسان ہے اور آپ کی ایک صرف دائی ہے صرف بشیر ہے صرف مزمل ہے شخص مدثر ہے اور ایک شخص آپ کی نور ہے اللہ کے نبی کون ہے بولو انسان اللہ کے نبی کون ہے ذریع سمجھنا جہاں تک میں لے کر جانے آپ کا ذہن نہیں ہے اللہ کے نبی کون ہے انسان اور آپ کی صرف کیا ہے نور لوگ کہتے ہیں جب قرآن نے نور کہا ہے اب انہیں بشر کیوں کہتے ہو جب ان نور کہا ہے انہیں یعنی انسان کیوں کہتے ہو کراچی والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت خالد بن ولید کا نام حضرت خالد ہے اور آپ کے سیف اللہ کی تلوار علی حضرت علی کا نام ہے اور آپ کے صرف اسد اللہ اللہ کے شیر اب کوئی بندہ یہ کہے خالد کو انسان نہ کہو یہ تو اللہ کی تلوار ہے علی کو علی انسان نہ کہو یہ تو اللہ کے شیر ہے ہم اسے کہیں گے اللہ کا شیر ہونا صفت ہے اصل انسان ہے سیف اللہ ہونا صفت ہے اصل انسان ہے نور ہونا صرف ہے اصل انسان ہے سیف اللہ کی تلوار بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے حضرت علی کے شیر اللہ بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے پیغمبر کے نور بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے پہلے انسان ہے جو آپ کی ذات ہے پھر نور بھی ہے جو آپ کا فرق وقت کے آنے سے ذات تھوڑی ختم ہو جاتی ہے اور میں ایک بات اگلی جو بات میں سمجھانے لگوں وہ لوگ جو خود کو شاہ صاحب کہتے ہیں سادات کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حضور بشر نہیں تھے ایک دن پوچھو تم کون ہو بشر یا نور پوچھو بھائی شاہ صاحب سے پوچھو تم کون ہو بشر یا نور وہ کیا کہے گا بولو اولاد کن کی ہے حضور بھی اور وہ کون ہے وہ نور ہے وہ نور ہے تو تم ان کی اولاد سے بشر کیسے اگر وہ بشر ہیں تبھی آپ ان کی اولاد ہو گئے نا باپ کی نسل الگ ہو اولاد کی الگ ہو یہ اولاد میں عیب ہے یا اولاد کی خوبی ہے ہم تو تمہاری خوبی مانتے ہیں کہ جو آپ کے نانا ابو کی نسل تھی وہی آپ ہے یہ تو آپ کی خوبی ہے نانا ابو کی اور نسل ہے نواسے بیٹے کی اور ہے یہ آپ کا ہے شاہ ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں عزت ہوگی نسل آپ کی ہے کی آپ کی عزت کیسے ہوگی ہم تو آپ کو عزت دے رہے ہیں اور آپ بلا لیے ایپ کا راستہ تلاش کرتے ہیں تو بات یہ آپ پہلے بولو قرآن ہے اور پھر امن قرآن ہے سمجھو رکھنا تم کہتے ہو میں انہیں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے میں نے کہا تمہیں تم نے قرآن فاتحہ کو امن قرآن کہا سے پیش کر سکتے ہو کئی ہوئی تو نہیں ہے میں نے کہا کو آپ نے ام القرآن کہا حدیث تمہارے پاس ہے جی ہمارے پاس حدیث ہے میں نے کہا دیوبند والے ہیں ہمارے پاس قرآن بھی ہے ہمارے پاس حدیث بھی ہے ہم نے قرآن کھولا ہمیں ملی ہے کا سب بل قرآن قرآن عظیمہ خدا نے کو کہا سنی ہے ہمیں پتا چلا ہمارے نبی نے فاتحہ کو امر قرآن کہا ہے تو فاتحہ کو قرآن قرآن نے کہا ہے امر قرآن نبی کے فرمان نے کہا ہے قرآن پہلے ہے فرمان بعد میں ہے تو فاتحہ قرآن پہلے ہے امر قرآن بعد میں یہ کہہ رہا تھا اس سے بھی یہ تو کم ہے اس سے اگلا حملہ اتنا سخت ہے کہ جس سے آپ بندہ سفلتا نہیں ہے یعنی یہ آیت ہماری دلیل ہے قرآن میں نے کہا تمہاری دلیل کیسے جب امام ام القرآن پڑھے ہم پڑھتے ہیں اور جب امام قرآن پڑھے ہم چپ ہو جاتے ہیں فاتحہ قرآن نہیں ہے جی فاتحہ قرآن نہیں ہے میں نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے ذرا ان کے ذرائع دیکھنا کیسے تیاری کرائی جا رہی ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ تم بتاؤ قرآن کے بارے کتنے ہیں آپ بتاؤ بولو قرآن کے پارے کتنے ہیں پہلا پارا کہاں سے شروع علی اللہ سے دوسرا تیسرا اور تیسواں فاتح کدھر گئی تیاری دیکھو ان کی قرآن کے پارے کتنے ہیں پہلا پارا علی الامی دوسرا تو فاتح کدھر گئی جیسے اگر صورت الفاتحہ قرآن ہوتا ادھر قرآن یہ تیس پارے ہیں ادھر گیا کہ فاتح کی سپارے کا جز بھی نہیں ہے تو جب فاتح کی سپارے کا جز نہیں ہے تو پھر مانو نا فاتح قرآن نہیں ہے اب جب یہ سوال ہونا ہے نا آپ نے کھل پھر کہنا ہے مولانا میر عمر صاحب سے مولانا عمر صاحب صحیح سے لے یہ نہیں پوچھو تو ہم نے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور جب یہ نہیں ہونا آپ نے کہنا شرارت ہے فتنا ہے پھر قبریت ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ایسی طرح بات تو سمجھیں مجھ سے ان نے سوال کیا ان کا سوال کیا تھا قرآن کے پارے تین ہے پہلا علی سے دوسرا سے سے آخری یوم مولانا کدھر گئے میں سے بطور خاص کہہ دو اور عوام الناس سے بطور خاص کہہ دو ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرے سوال پہ سوال کیا کرے کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہے یہ وہ ہے جسے سب میں آپ جواب تحقیقی کہتے ہیں کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے یہ وہ قرض ہے جسے دستگاہ میں ہم جواب الزامی کہتے ہیں الزامی تاکیدی کون سمجھے گا آسان کا ترجمہ یہ ہے کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے یا پھر اس قصور کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دیا کر دو ایک دو مثالیں سے نشین فرما لیں مجھے تعلیم نے فون کیا یعنی میرے پاس چار آدمی وہ کھڑے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے سے اور جاتے رب الجین کرنا چاہیے اور مولانا صاحب ہم نہیں کرتے ان کا سوال یہ ہے کوئی ایک حدیث سکھا دو اللہ کے نبی نے رب الجین کرنے سے منع کیا ہو ہم چھوڑ دیں گے اور بن جائیں گے آپ ان کی تیاری دیکھو ایسا سوال تلاش کر کے دیں گے جس کو جواب سے تلاش کرنے میں آپ کو بھی جیل لگے میں نے کہا وہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں باقی میرے ساتھ کھڑے ہیں میں نے کہا موبائل فون کو دے کبھی کر آ کر دے ان کی ذلت کا تماشا آپ کو سے دیکھنا کپور نے سوال کیا شیخ کا ہمارا سوال ہے میں نے کہا فرمائے باقی ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے رب الزین سے منع کیا ہو ہم چھوڑ دیں گے میں نے کہا تم ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے رب الزین کا حکم دیا ہو ہم شروع کر دیں گے وہ فوراً پھسل گیا جب پھسل جائے تو وہ ہے اور ڈس جائے تو جو اوپر سنانا ہے تو یہ کہنے لگا اور یہ اللہ کے نبی نے حکم تو نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں چلو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی نے چھوڑا تو ہے نا حکم کی عزیز دور دکھائے گا منع کی ہم دکھائیں گے کرنے کی دور دکھائے گا چھوڑنے کی ہم دکھائیں گے جیسا سوال ہے ویسا سوال کرو اس کو بھی ذرا کام پہ لگاؤ پھر دیکھنا پولیس کے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی اب ایک صاحب نے سوال کیا اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے تمہیں بھی تعجب ہوگا ایسے سوال بھی ہوتے اب سوال کیا گیا اس نے کہا دیکھو ناپ سے نیچے جگہ ناپاک ہے اور پاک ہے سے نیچے جگہ یہ ان کی تبدیلی سنا دو اور دیکھنا کتنی سخت ہے ناپ سے نیچے جگہ ناپاک ہے اور سینے پر جگہ کہتا ہے ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو دیو بند بنتا ہے گند ہی گند دیو بند بنتا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھو اہل حدیث بنتا ہے نہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو دیو بند بنتا ہے پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مطلب اہل حدیث بنتا ہے اب تو عوام نے گلجن میں آنے کے میں اب اس کا جواب تو بخاری شریف میں نہیں مل رہا اس کا جواب تو مسلم ترمزی میں نہیں ہے اس کا جواب تو شامیہ اور بطر قدیر میں نہیں ہے نا اب اس کا جواب تو میدان سے ملے گا توجہ رکھنا چاہیے سینا پاک ہے ناف سے نیچے جگہ نہ جگہ پہ ہاتھ باندھو جو بند بنتا ہے پاگ جگہ پہ ہاتھ باندھو اہل حدیث بنتا ہے میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں میرا بیان میں تھا میں نے جواب تو دینا تھا میں نے کہا دیکھو ہاتھ ناپ کے نیچے باندھو یا سینے پر باندھو بایاں ہاتھ نیچے اور دایا اوپر آپ سینے پر باندھو تو بایاں نیچے دایا اوپر ہم ناپ کے نیچے باندھے تو بایاں نیچے دایا تو جھگڑا دائیں ہاتھ کا نہیں ہے جھگڑا بائیں ہاتھ کا ہے ہم کہتے ہیں ناپ کے نیچے رکھو تم کہتے ہو سینے پر رکھو ادھر تم نے کہا ہے سینہ پاک ہے جگہ ناپاک ہے تو ہمارا سوال یہ ہے یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے ہے بایاں ہاتھ جو ناپاک جگہ کے لیے تھا ناپاک جگہ پھر رکھو تو ہے اور جو ناپاک جگہ کے لیے تھا پاک جگہ پھر رکھو تو یہ اہل حدیث ہے خلاف حقیقت ہو اہل حدیث ہے حقیقت کے مطابق میں نے کہا جو بنا ہی اس طرح کے لیے تھا تم نے سیدھے پہ کیسے رکھ لیا اب دو جواب اب جب جواب نہیں بنتا پھر کہتے ہیں وہ سخت بولتا ہے میں نے وہ سخت بات کی ہے جو اصول تم نے دیا ہم نے اسی پہ تقریر کی ہے میں نے کہا تم نے سوال کیا ہم نے جواب دیا اب ہمارا سوال بھی سنو نا ہم سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور سوال بھی بیٹھتے ہیں وہ قرض لے کر نہ جائے کہ یعنی ہمارے سوال کا سوال کا جواب میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب بھی دیا ہمارا سوال بھی ہے تم نے کہا ناف سے نیچے جگہ نہ پاک ہے اور سینہ پاک ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا یہ داڑھی پاک جگہ تک رکھو تو مطلب جو بد بنتا ہے نہ پاک جگہ تک لے جاؤ تو مطلب اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے مولانا صاحب نے بات کیوں فرمائی میں نے نہیں فرمائی جس طرح آپ نے عوام کو سمجھانا ہے اسی طرح میں نے عوام کو جواب دیا ہمارے لوگ اتنے عجیب ہیں وہ سب تقریر ہو رہی ہے امریکہ پاکستان میں نہیں آیا خود تقریر ہو رہی ہے عوام میں علمی باتیں عوام میں نہیں لانی چاہیے اور دو ہی میں جواب دینا شروع کر دو مولانا صاحب حالات کو سمجھو مولانا صاحب خدا کا خوف کرو میں نے کہا جب وہ کہہ رہا تھا تو خدا کا خوف نہیں تھا پر جب میں نے جواب دیا ہے اب تمہیں خدا کا خوف یاد آ گیا میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں میں کو تنقید کر رہا ہوں میرا جرم یہ ہے میں نے اپنی عوام کا مراد بند رکھنا ہے بلند رکھنا ہے اور میں نے بتانا ہے کہ تمہارا مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے جب میں اعتراض کروں گا پھر مجھے بتانا کے جواب تو ہم دیں گے ان کا سوال کیا تھا فاتحہ قرآن نہیں ہے میں قرآن کے پارے پہلا پارا اگر یہ فاتحہ قرآن ہے تو کسی پارے کا جز کیوں نہیں میں نے کہا ہمارا سوال قرآن کی صورتیں کتنی ہیں ہاں، ایک سو چودہ میں نے کہا پہلی کون سی ہے پہلی فاتحہ میں نے کہا جب قرآن ہی نہیں تو قرآن کی صورت کیسے نے کہا قرآن ہے تو پارے کا حصہ کیوں نہیں میں نے پوچھا قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے اور جی میرا سوال میں نے کہا میرا سوال تیرے سوال کا جواب دینا فرض ہے ہمارے سوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کا جواب کا کرو اب تلاش کرے گا یا نہیں کرے گا پہلے تمہیں تنگ کرتا تھا اب اپنے علماء کے پاس جائے گا حضرت سوال کا جواب حضرت سوال کا جواب حضرت سوال کا جواب دو طلاق کرے گا یا نہیں کرے گا اب جواب دین میں رکھ لیں آپ کو الجھن نہ ہو کہ مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دی ہے اچھی طرح جواب دہما لیں ہم نے کہا قرآن کریم میں یہ قرآن کریم کے حوالے سے اس سے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے چھ مضامین بیان فرمائے ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے اور نمبر چھ نہ ماننے والے یہ پورے قرآن میں چھ مضامین ہیں ان چھ مضامین کی تفصیل اللہ نے ایک سو تیرہ صورتوں میں بیان کی ہے اور ان کا خلاصہ ایک صورت فاتحہ میں بیان کیا الحمد للہ رب العالمین میں توحید بیان کی مالک یوم الدین میں قیامت بیان کی عیدا کا نام و عیدا کا نسعین میں احکام بیان کیے سراط الدین علم علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کا ذکر غیر المحبوب علیہم بلدین میں نہ ماننے والوں کا ذکر ایک قرآن کی تبدیل ہے ایک قرآن کا اجمال ہے میں ایک گھنٹہ بیان کروں آخر میں ایک منٹ میں خلاصہ بیان کروں وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مولانا کا بیان ایک گھنٹہ تھا اور میرے خلاصے کو بیان کا حصہ نہ مانے وہ پاگل ہی ہوگا جو قرآن کی تفصیل کو مانے اور قرآن کا خلاصہ نہ مانے اصل بات یہ ہے علماء نے سمجھایا قرآن کریم باروں اور ایک کا نام ہے صرف تیس باروں کا نہیں تیس بارے اور الفاتحہ کا نام ہے سوال یہ تھا کہ تیس باروں سے فاتحہ الگ کیوں کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازوں میں ایک نماز وہ آتی ہے جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے اس نماز کا نام تراوی ہے اور تراوی کی شاد یہ ہے ہر سورج میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور باقی ایک سو دیوا ہر سورج میں ہر حرکت میں نہیں آتی ہر حرکت میں فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ہر حرکت میں باقی ساری سورجیں نہیں آتی الفاتحہ الفاتحہ الح عال عمران الفاتحہ الفاتحہ اب دیکھو فاتحہ ہر کسی کے ساتھ چلتی ہے اس لیے پورے قرآن کریم کو تقسیم یوں کر دیا گیا ایک فاتحہ اور ایک سو تیرہ سورتے اپنا فاتحہ ہر میں کیوں ہے یہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے باقی ایک سو تیرہ سورتے یہ بھی اللہ کا کلام ہے جب بندہ نماز پڑھے تو اللہ سے بات کرتا ہے میرے اللہ کی تمنا بھی یہ ہے میرا بندہ جب نماز پڑھے میرا کلام مجھے سنائے بندہ ہر رقم سے پورا کلام اللہ کو سنا نہیں سکتا تو ادھر سے پھر معاملہ یوں طے کیا ہر رقم میں فاتحہ میرے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دیا کرو اور کچھ ساتھ تفصیل بھی بتا دیا کرو اور جب پورا رمضان چلے گا ہر رقم میں آپ نے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ سنانا ہے پھر کوئی تفصیل ہے پھر خلاصہ پھر تفصیل ہے پھر خلاصہ پھر تفصیل ہے گویا پورے رمضان میں بھی سرکار تراوی میں ہر رقم میں خلاصہ بھی سنانا ہے کوئی تفصیل بھی سنانی ہے معنی یہ نہیں ہے فاتحہ قرآن چلا گیا اب اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے قرآن کتنے پاروں کا نام ہے آپ نے کہنا فاتحہ اور قرآن ایک سو تیرہ سورتوں کا نام ہے سورت الفاتحہ اور تیرہ یا سورت الفاتحہ اور تیس پاروں کا نام ہے صرف تیس پاروں کا نام نہیں کہنا جواب ہم نے غلط یاد کیا تھا اس کی اس آ گئی تو میں سمجھا ہی رہا تھا جب اعتراض جو قرآن پر ہو تو جفا جو بند والے کرتے ہیں اور جب اعتراض جو بند والوں پر ہو تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے اس طرح کی بیسوں آیات ایسی ہے میں اعتراض جواب اعتراض جواب سناتا رہتا اب بیان کو بھی کافی دیر سے شروع ہوا ہے میں بھی اسی طرح محسوس کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں آدمی کتنی دیر تک بیان سن سکتا ہے کون گھنٹہ آدمی کا دماغ کام کرتا ہے کون گھنٹے کے اوپر ٹائم بڑھتا جائے آدمی کی جو گرست ہے دماغ جو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس یاتر میں میں اتنا بیان کرتا ہوں جتنا بندہ آرام سے سنبھال لے اور اگر کبھی دوبارہ اعلان ہو گیا میں آؤں گا تو آپ نے آنا ہی نہیں اس کا بیان لمبا ہے شروع بھی دیر سے ہوتا ہے ختم بھی دیر سے ہوتا ہے جا کر ہے کراچی کا میری عادت ہے میں میزبان کے کبھی بھی نظام میں خلل نہیں ڈالتا لیکن مجھ سے بھی پوچھے تو میری خواہش ہوتی ہے مغرب کو بیان شروع کریں ایک ساتھ تھوڑی سی موخر کریں مجھے دو گھنٹے بات کرنے دیں آپ تو اس کو لکھ لیں اگر بہت ایمرجنسی ہو ایک کے فوراً بات بیان شروع کرائیں اور دو گھنٹے چلنے دیں اور اس موضوع کے چٹے لکھ لیں ایک دو بیانات سے پوری مسجد میں عقائد مسائل تو ایسے حل ہوتے ہیں کبھی آپ سنیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا لیکن ہماری مجبوری ہے اب جب ایسے ختم قرآن ہوں اور مشاہد کو بلانا پڑتا ہے بزرگ کو بلانا پڑتا ہے اور تعلق اپنے بڑے بلانے پڑتے ہیں یہ ہماری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ابھی مولانا مجھے فرما رہے تھے میں نے کہا خواہش تو میری بھی بہت ہے ہم بعد میں علماء کے ساتھ بیٹھے لیکن وقت بہت زیادہ گزر جائے گا پھر میں کبھی اگلے سفر میں آیا تو آپ صرف علماء کو بٹھائیں مجھے اس میں دو گھنٹے دے دیں مجھے المحلہ دے دیں میں دو گھنٹے میں نمٹا دوں گا الناس دے دیں وہ نمٹا دوں گا آگے حیات دے دیں وہ نمٹا دوں گا ہمارے قابل کی مشکل مغلط کتابیں جو عام طور پہ نام سنتے ہیں اور زیر بیٹھ نہیں آتی کبھی علماء بلائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں ہم تھوڑے وقت میں نیچے کتاب پہ بات کر لیں گے اس کا فائدہ بہت ہوگا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے میں ذرا عنوان سمیٹ کر تھوڑی سی بات پوری کر لیتا ہوں جب اعتراض قرآن اور ہو تو صفات بولو ذرا بات پوری کریں اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع جو بند والے اور جب اعتراض جو بند پر ہو تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے اب اس پر ایک واقعہ سنیں بہاول پور میں صاحب میرے پاس دو نوجوان آئے اپنے ہاتھ میں بظاہر حج حلقے سکری رحم اللہ کی پکڑی ہوئی ہے اور کہنے لگے ہم پہلے جو بند والے تبلیغی جماعت والے تھے اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے میں نے کہا کیا ہوا کاجی بظاہر حج میں کفر ہے ہم نے کفر کو چھوڑ دیا ہم نے توحید کو سنت کو لے لیا ہے میں نے کہا کفر کون سا تھا مجھے دکھا دو تاکہ میں بھی ان کو چھوڑ دوں یعنی مظاہر حج میں حضرت شیخ زکری نے لکھا ہے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں بیمار ہو گیا کہ رات کے لیے دبا بھی نہیں اور تدیب بھی نہیں اللہ سے دعا مانگی اللہ نے یہ بندہ بھیجا جس نے علاج کیا اور یہ ٹھیک ہو گیا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا اللہ کا ولی فلاں میں بہت ہو گیا تھا تو نے دعا مانگی خدا نے مجھے برزم سے پھر بھیجا میں تیرے علاج کے لیے آیا یہ دیکھو فضائل حج میں کفر لکھا ہے آدمی قبر میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا یہ کفر ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا میں نے کہا اگر یہ کفر قرآن میں لکھا ہو قرآن بھی چھوڑ دے گا کہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا پارا نمبر ایک حضرت موسا کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا قاتل نہیں لکھتا تھا حضرت موسا سے عرض کیا خدا سے دعا مانگے ہمیں قاتل کا پتہ چلے ادھر عزت سے بڑی آ گئی گائے کو دبا کرو دبا چنا گائے کا ٹکڑا مخدور کے ساتھ لگاؤ دبا کیا گیا گائے کو دبا چنا گائے کا ٹکڑا مخدور کے ساتھ لگایا مخدور نے زندہ ہو کر بتایا میرا خاطر یہ ہے میں نے کہا مخدور دنیا میں آ گیا بارہ نمبر ایک کفر ہو گیا ان کو چھوڑ دیجیے بارہ نمبر دو پڑھتے ہیں ہیں اللہ فرماتے ہزاروں کی تعداد میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے دور کا زمانہ ہے ہزاروں کی تعداد میں تھے خدا نے ان کو موت دی ہے پھر زندہ کر کے دنیا میں لے آئے یعنی کا کفر ہو گیا بارہ نمبر تین پڑھتے ہیں المپرا کے لدی قرآن کریم میں ہے حج اوزار کا واقعہ اوکل مزہ قریہ اور یہ خاصیت الخلاشہ حج اوزار گزر رہے تھے تلا شدہ بستی تھی پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا خدا نے خاص کے لیے موت دی پھر دنیا میں لے آئے نے یعنی کہا یہ بھی کفر ہے بارہ نمبر سات پڑھتے ہیں مجھے کہتے یہ تو کفر نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے کہتے یہ نبی ہے اور نبی کا موجودہ کفر نہیں ہوتا میں نے کہا وہ بلی ہے اور بلی بھی کفر نہیں ہوتی ولی کی کرامت بھی فرض نہیں ہوتی اب میں نے کہا دیکھو اعتراض جو بند والوں پر ہے جیسا اللہ کا قرآن کر رہا ہے میں ہری پور میں تھا میں نے ادھر دو اعتراض سنا ہے ادھر بھی دو ہی سنا دیتا ہوں ہری پور میں تھا تین لڑکے آئے اپنے ہاتھ میں کتاب ارواہ خلافہ حکیم اور امت خانوی کی کتاب کو لیا اور کہنے لگے حضرت خانوی کی کتاب ہے میں نے کہا جی ہاں مانتے ہو میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے جیسا میں نے کہا بالکل کرتا ہوں چاہیے لکھا ہے شاید ساتھ محدث دہلوی یہ دہلی کے جامع مسجد میں بڑی دیر تک ذکر کرتے رہے ان پر ذکر کے دورانی اثرات ظاہر ہوئے اور جب مسجد سے باہر نکلے سامنے کتا تھا وہ کتے سے نگاہ پڑی وہ کتا کامل ہو گیا آگے گیا وہ کتے اس کے ساتھ ملے وہ سارے منافلے کے اندر لگ گئے کہتا دیکھو یہ کفر ہے جو قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا وہ کیسے راجی لکھا کہ کتا کامل ہو گیا کتا کو ناقص نجر ہے کبھی کامل ہو نہیں سکتا میں نے کہا بات تمہاری شاید جی کو سامنے کی یقیناً ٹھیک ہے مجھے کہتا جی وہ کہتے میں نے کہا کتا بامقابلہ انسان ہو ہمیشہ ناقص ہی رہتا ہے کتا بامقابلہ کتا کوئی ناقص ہوتا ہے کوئی کامل ہوتا ہے اسام کاف کے بارے میں قرآن نے فرمایا کل محمد وسیلے ان کے ساتھ وفا کرنے والا وہ کتوں میں کتا کامل بن گیا اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کتا انسانوں کی نسبت کامل ہے اس کا معنی یہ تھا بقیہ کتوں کی نسبت کامل کافر ہے میں نے کہا قرآن کے خلاف تو نہیں ہے اصاب کتاب کے واقعے نے بتایا کہ یہ محمد خانوی نے ٹھیک لکھا ہے کہ یہ مراقبے میں چلے گئے میں نے کہا مراقبے کا معنی جیسے گردن جھکا دینا میں نے کہا سجدے کا معنی کا پیشانی زمین سے لگا دینا میں نے کہا مراقبہ مشکل ہے یا سجدہ مشکل ہے کہا جی سجدہ مشکل ہے میں نے کہا تو قرآن کتے کے مراقبے نہیں مانتا قرآن کتے کے سجدے مانتا ہے تو یہ جی، کہاں لکھا ہے میں نے کہا لم تر ان اللہ یسجد له من في السماوات السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجوار والشجر والدواب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں آسمان والے زمین والے شمس بھی کرتا ہے قمر بھی کرتا ہے ستارے بھی کرتے ہیں درخت بھی کرتے ہیں اور جانور بھی کرتے ہیں اب کتے کا سجدہ ان کے مطابق درخت کا سجدہ ان کی حیثیت کے مطابق اور درختوں کا سجدہ ان کی حیثیت کے مطابق شمس و قمر کا سجدہ ان کے مطابق مطابق میں نے کہا قرآن سچے مان رہا ہے تو مراقبہ نہیں مان رہا اور اس کے اعتراض رسول بتا آپ کو ملزم نہیں تھی اعتراض سرواہ ثلاثہ پہ جواب قرآن کریم میں ہے اعتراض سزائے حج میں جواب قرآن کریم میں ہے میں سے کہتا ہوں جب اعتراض قرآن پہ ہے جفاق دیوبند والوں نے کیا ہے اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے جفاق خدا کے قرآن نے کیا اللہ کا قرآن دفاع کرتا ہے تو تم ریورس گیئر کیوں لگاتے ہو تم پیچھے کیوں دوڑتے ہو اللہ کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جو اصل میں بنیادی وجہ پیار ہے اس دور میں جو والوں پر دو الزام لگے ہیں ایک الزام کیا ہے یہ پاکستان میں فرقہ وریت پھیلاتے ہیں دوسرا الزام کیا ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ہم نے کہا یہ الزام تو ٹھیک ہے ہم دیوبندی خود کو نہیں کہتے میں نے کہا نہیں ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں الزام غلط ہے ہم پاکستان میں فرقہ وریت پر بھی لانت بیچتے ہیں اور پاکستان کی دہشت گردی پر بھی لانت بیچتے ہیں الزام غلط ہے ہم الزام ٹھیک نہیں ہے الزام غلط ہے ہم الزام کو مسترد کرتے ہیں اللہ کے لیے کو اچھی طرح سمجھا کرو مجھے آپ بتاؤ پاکستان میں وفات کتنے ہیں بتاؤ انگلیاں دے کر بتا دو مذہبی جماعتوں کے تعلیمی وفاق کتنے دیوبند کا الگ ہے بریلیوں کا الگ ہے شیو کا الگ ہے کا الگ ہے جماعت اسلامی کا الگ ہے یہ میں نے بنایا بتاؤ تو پھر وفا ختم کر دو وفاق المسلمین بھائی ختم ہر بات وہ پاگ پانچ رکھنے ہیں تو پھر جو بدلے رہنا ہے نا پھر ختم کیسے ہوگا میری وزارت مجھے ایک بات اتنا تعجب ہوتا ہے میں ہنستا ہوں میرا مدرسہ ہے وفاق سے ملحق ہے شاید آپ کا وفاق سے لحاق ہوگا ہمارے مدرسے وفاق سے لحاق ہے مجھے فارم دی ہے وفاق والوں نے الحاق کی شرائط رکھی ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے تمہارا مسلکن جو بندی ہونا شرط ہے بندن وفاق کے ساتھ ملک نہیں کرے گا اچھا میں کیسے کہ میں جو بندی نہیں ہوں میرے شہر کی میرے مدرسے میں ایجنسی آتی ہیں ادارے آتے ہیں گورنمنٹ کے ہم شاعری بناتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں کو برا بھی نہیں کہتے اور ہماری چیٹنگ میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے میں کہتا ہوں مسلمان کیسے مت دو میں نے کہا ہوں نانا صاحب صاحب بتاؤ میں کہتا ہوں دیوبندی کیسے ہوں ٹھیک ہے یعنی میں دیوبندی نہ لکھوں تو وفاق قبول نہیں کرتا جو مرضی لکھو تو حکومت رجسٹر نہیں کرتی اور پھر میں کیسے کہوں میں جو مرضی لکھوں بتاؤں میری گزارش سمجھ آ رہی اللہ یہ بات سمجھنے کی خوبی کتاب فرمائے علمائے دیوبند کی خدمات اللہ کے کرم سے قبول فرما دے ہمارے عظیم تین مراکز بنیادی ہیں مساجد مدارس اور خانقاہیں پہلا مرکز مساجد دوسرا مرکز مدارس اور تیسرا مرکز خانقاہیں اور ان دیوبند والوں نے مدارس مساجد خانقاہیں ان تینوں کو زندہ کیا ہے علی شیخ فکری خط و کتابت کبیر حضرت علامہ محمد جنوری سے ہوئی ہے میں قلم سے کہتا ہوں اس خط و کتابوں کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے ہمارے حضرات کا مزاج کیا حضرت عزیز فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ جہاں بھی ہم جگہ خریدیں دینی کے دعوے کے لیے وہاں مسجد بھی بننی چاہیے مدرسہ بھی بننا چاہیے اور خانقاہ بھی ہونی چاہیے ہمارے کابر میں سے کوئی ایک بزرگ میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی بھی خانقاہ سے نہ ہو میرے علم میں نہیں ہے شاید آپ کے علم میں ہو جو بزرگ ان کا بھی نہیں ہے اور جو موجودہ ہیں وہ بھی ایسے کوئی نہیں جس کا خانقاہ سے تعلق نہ ہو مجھے یہاں پہنچنے کے بعد مولانا امیر عمر نے فرمایا اللہ ہوا ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ کراچی کے طلبا کبھی بھی چھٹی میں میرے پاس آئے اور دورہ تعلیم قید کیا قابل سے پوچھے میرے ادارے میں فجر کی اذان کے بعد قابل سے پوچھو فجر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے سے ذکر نماز تک ہوتی ہے وہ اختیاری ہے جس کا چاہے شرکت کرے جس کا چاہے شرکت نہ کرے ہم کسی سلسلے کی دروازہ تصویرات فجر کی نماز سے پہلے کراتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں پہلے سورہ یاسین ہوتی ہے پھر تصویرات ذکر کی ہوتی ہے پھر اشراک تک تلاوت ہوتی ہے میرے مدرسے کا طالب علم ادادیا کا ہو یا میرے مدرسے کا استاد قدر مدرس نازم تعلیمات کہ میرا چھوٹا بھائی جو محتمے میں میں تو مدرس ہوں اپنے ادارے کا جو ہمارا محتمے میں ہے وہ بھی فجر کی شراب کر مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور شاید آپ نے ایسا کوئی ادارہ سنا ہو کہ ادادیہ کے طلبہ صدر مدرس نازم تعلیمات سمیت تمام مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور اشراق پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں یہ کے طلبا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر آئے ہیں آپ اس سے اندازہ فرمائیں <clears throat> ہم خان کئی معاملات میں کتنے سخت ہوں گے فرق صرف یہ ہے کہ ہماری باطل سے جنگ ہے سلائن سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ آدمی جب بات غذا گفتگو کرے لوگ اس کو طریقہ نہیں سمجھتے اور گفتگو نہ کرے تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں میں نہ پیر صاحب ہوں کہ آپ کو بیٹھ کرا رہا ہوں ہماری یہ خانقاہ ہے اللہ اس آباد اور شاء رکھے مجھے معاملہ فرما رہے تھے آج جمعہ عشاء کے بعد دیگر کی مجلس ہوتی ہے آج بھی دن سے قرآن ہوتا ہے تو قرب و جوار سے آباد سے ہوگا کہ آپ اس میں شرکت فرمایا کریں اللہ ہم سب کو تو بھی فرمائے الحمد للہ رب العالمین والسلام رسول وعلى ہم سب کے قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما فرما فرما سے سے درگزر پاک زندگی عطا یا اللہ سچت کا ادا کروا نیا سرکت کرنا کرنا گئی جو بیمار ان کو صحت عطا فرما بیماروں کے تک ادا کریں